ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے عبد الکریم نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن حارث کے مولا مقسم سے سنا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ سور نساء کی عیسائیت سے جہاد میں شرکت کرنے والے اور اس میں شریک نہ ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ مراد ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور جو اس میں شریک نہیں ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو چون